وقال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فانه باب من ابواب الجنه يذهب الله به الهم والغمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے حضرت اقدس استاذ العلماء یادگار اسلاف مولانا منظور احمد نعمانی صاحب جانشی نے حضرت درخواست دی معزز اور مکرم حضرات علماء کرام عزیز طلبہ مجاہد ساتھیوں اور اس علاقے کے غیور بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں مدرسہ عربیہ انوریا میں آج کی اس مبارک محفل میں شرکت میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں میں جب جامعۃ الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹون میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میرے پیر و مرشد اور استاد حضرت مفتی ولی حسن صاحب مفتی اعظم پاکستان نور اللہ عمر نے اپنے صاحبزادے کو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا کراچی کے اونچے اونچے پکے مدارس میں سے اپنے بیٹے کو نکال کے اس کچے مدرسے میں حضرت کا بھیجنا تھا کہ ہمارے دل میں اس ادارے کی عظمت اور محبت گھر کر گئی پھر میری اپنی تمنا تھی کہ میں جب درس نظامی سے فارغ ہو جاؤں گا تو یہاں آ کر کچھ عرصہ تعلیم حاصل کروں گا یہاں کی چٹائی یہاں کی سوکھی روٹی یہاں کی دال یہاں کے یہ کچے کوٹھے اور کمرے یہاں کے یہ اکابر بزرگ ان سب میں اس جو بند کی جھلک نظر آتی ہے جس کی شاخیں آج آسمان تک پہنچ چکی ہیں لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا میں یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکا لیکن اپنے آپ کو اس ادارے کا ایک طالب علم اور خادم سمجھتا ہوں اور آج جن لوگوں نے اس ادارے کے تعاون کے لیے کچھ لکھوایا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے لیکن میرے دل کی دعا یہ ہے کہ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کے چندے سے غنی کر دے یہ علماء بیچارے کب تک جھولیاں پھیلا پھیلا کے آپ لوگوں سے مانگتے رہیں گے لوگو کچھ تو سوچو کچھ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے اس بے حسی اور بے دردی نے آج سین ماؤں کو پکا کر دیا اور مدرسے انہیں کچی دیواروں پہ کھڑے ہوئے اسی بے دردی اور بے حسی نے بچیوں کو ڈانسر بنا دیا اور بیٹیاں دوپٹے کے لیے ترس رہی ہیں اسی بے حسی اسی بے حسی اور بے دردی نے تم پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جنہیں دیکھ کر جانور بھی منہ چھپاتے ہیں جن کی باتیں سن کر حیا بھی منہ چھپاتا ہے آج ہم پر وہ لوگ مسلط ہیں جو ہمارا خون چوستے ہیں کاش ان مدارس کی آبیاری کی گئی ہوتی کاش ان مدارس کو پکا کیا گیا ہوتا کاش ان مدارس کی خدمت کے لیے اپنے جان اور مال کو وقف کیا گیا ہوتا ہمیں نبی کے لیے جان گالیاں نہ سننی پڑتی ہمیں سڑکوں پہ بے حیائی نہ دیکھنی پڑتی ہمیں اپنی عزتیں خاک میں ملتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتی داڑھی والوں کو تانا نہ دیا جاتا نبی کے صحابہ کو تختہ مشک نہ بنایا جاتا لوگوں ہم نے مسجد پہ ظلم کیا ہم سے تقدس چھن گیا ہم نے مدرسے پہ ظلم کیا ہم سے علم چھن گیا اور جاہل ہم پر مسلط کر دیے گئے میرے محترم دوستوں یہ مدارے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے میں نے وہاں جیل میں خبر پڑی کہ پاکستان کا ایک بغیر بالوں والا حکمران ان مدارس پہ بلڈوزر چلانے کی باتیں کر رہا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے قلم میرے ہاتھ میں تھا کاغذ میرے سامنے موجود تھا مگر اس کو لکھ کے پاکستان بھجوانے کی ضرورت نہیں تھی مگر میں تنہائی میں بیٹھ گیا آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا میرا قلم کاغذ پہ چلتا رہا میں نے کہا نواز شریف صاحب آپ پاکستان میں نہیں رہو گے مدرسہ پاکستان میں رہے گا انشاءاللہ تم کس عمارت کو گراؤ گے مدرسہ عمارتوں کا نام نہیں ہے جہاں کوئی عالم بیٹھتا ہے جہاں کوئی طالب علم آتا ہے وہ کہیں انار کا درخت ہو یا کسی کھجور کا سایہ ہو وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے مدرسہ ہمارا نظریہ ہے مدرسہ ہمارا ایمان ہے مدرسہ ہماری جان ہے مدرسہ ہماری روح ہے یہ قائم رہے گا اسے گرانے والے خود گر جائیں گے اسے تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے میں نے کہا نواز شریف صاحب پاکستان کے مدارس پہ تمہاری چلتی ہوگی مگر یہاں جیل میں آ کے دیکھو باہر انڈیا آرمی کا پہرا ہے سی آر پی ایف کے سپاہی کھڑے ہیں مشرق موجود ہیں مگر بخاری کا سبق بھی ہو رہا ہے ترمیدی بھی پڑھائی جا رہی ہے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے رب کعبہ کی قسم مدرسے سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں نواز شریف آج تو پاکستان میں نہیں ہے اور مدرسہ پاکستان میں موجود موجود ہے اس مولوی کو کمزور سمجھتے ہو مگر اس کی زبان پہ قرآن کی طاقت ہے اس اس کے دل میں ایمان کی طاقت ہے ہے تم نے مولوی کو بے بس سمجھا ہوا یقیناً ہمارے پاس اس دنیا کے اسباب میں سے کچھ نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ کچھ ہو یہ دنیا غلاظت ہے یہ دنیا پاخانے سے زیادہ غلیظ اور کمینی ہے ہمارے ساتھ رب کی محبت ہے رب سے مناجات کا مزہ ہے ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں ہم کسی انگریز کو سجدہ نہیں کرتے ہم کسی امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتے ہم پر کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی ہم تو وہ لوگ ہیں ساری دنیا مل کے کہہ رہی تھی ملا عمر اور طالب علم تو تو کہاں سے آ گیا نے اگر بامیان کے بتوں کو گرایا ہم افغانستان کو تحس نحس کر دیں گے اس نے کہا لے آؤ اپنے میزائل لے آؤ اپنے تیارے ملا عمر ان بتوں کو گرائے گا جن بتوں نے افغانستان کی سرزمین کو ناپاک کیا کتے بھونکتے رہے بت گرتے رہے آج ملا عمر زندہ ہے بت موجود نہیں ہے افغانستان میں مسلمانوں مولویوں پر بہت ستم جھائے گئے تھے مولوی نے اپنا رنگ نہیں بدلا اپنا مزاج نہیں بدلا اپنی شکل نہیں بدلی اپنی طرز نہیں بدلی اپنا انداز نہیں بدلا اپنا مزاج نہیں بدلا تم لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی مذاقیں بنائی گئی لطیفے گھڑے گئے آج ساری دنیا ملا عمر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوئی ملا عمر تو مدرسے کا طالب علم ہے اب بھی کہتا ہے کہ میں طالب علم ہوں اس مدرسے میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اس کی کفالت فرمائے اس کی اعانت فرمائے اس کو بھرپور ترقی عطا فرمائے میں آج کی اس مختصر سی نشست میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی یاد رہیں آپ کو بھی یاد رہیں میں بہت زخمی دل لے کے ان دنوں میں پھر رہا ہوں شاید آپ حضرات نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ میرے انتہائی قریب اور محبوب اس کے لے گئے تین ساتھی گزشتہ دنوں بابری مسجد کے قریب شہید ہو گئے بابری مسجد کی جگہ مندر تھا انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ اس مندر کو گرانے کے لیے جا رہے تھے پھر ان کی لاشیں گرفتار کرنے کے بعد تشدد کر کر کے کر کر کے انہیں شہید کر دیا گیا ان میں سے ایک میرے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ مسلمانوں تم تو یہاں کی مسجدیں نہیں بچا سکے وہ کیسے عظیم لوگ تھے اس مسجد کو بچانے کے لیے وہاں تشریف لے کے وہ چھ چھ فٹ قد والے تینوں نوجوان ماؤں بہنوں کا نام سنتے ہی جن کی آنکھوں میں شہوت نہیں آنسو بھرایا کرتے تھے جنہوں نے اس بزدلی کی زندگی کو تیاگ کر فدائی حملہ کرنے کی اجازت مانگی جنہوں نے بابری مسجد کو اما اما کہہ کے پکارا اور بیٹے کی طرح اس کی گود کے پاس جا کے اپنی جان نچھاور کر دی ان ساتھیوں کی یاد ان کی عظیم قربانی انشاءاللہ رنگ لائے گی انڈیا کو ان تین جانوں کا بہت مہنگا بدلہ دینا پڑے گا ہمارا اصول یہ ہے کہ زندگی میں حسن آتا ہی تب ہے جب اللہ کے لیے انتقام لیا جائے اس کے بغیر زندگی بیکار ہے اس کے بغیر زندگی آر ہے اس کے بغیر زندگی ایک آزمائش کا نام ہے جو جتنی جلدی ختم ہو جائے انسان کے لیے اتنی بہتر ہے آپ لوگ تو شاید لوگوں کے پرو پیگنڈے کی وجہ سے ہندو کو آپ دشمن نہیں سمجھتے بہت سارے لوگوں کا سوچ بن گئی کہ کشمیر کا جہاد نہیں شرعی بھی ہے کہ نہیں مشرق سے آزادی حاصل کرنا شریعت کا حکم بھی ہے کہ نہیں ہندو کی غلامی کو بعض لوگوں نے اپنے لیے تاج بنا لیا فخر سمجھنا شروع کر دیا مسلمانوں تم نے ہندو دیکھا نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ہندو کو دیکھا جیل میں گرفتاری کی تیسری رات تھی کہ ایک مشرق میرے کمرے میں آیا پکا ہندو اپنے اصلی روپ میں آ کے مجھے ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی ہم تو گئے تھے ماں بہنوں کے تقدس کو بچانے کے لیے مگر اپنے لیے ماں بہن کی گالیاں سننی پڑی اور یہ ہم چودہ سو سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں مکہ کے صحراؤں میں اقبا بن ابی معیت کی زبان نہیں سنبھلتی تھی تو آج ایڈوانی کی زبان نہیں سنبھلتی خود یہاں ہمارے بڑوں کی زبان نہیں سنبھلتی کوئی داڑی کو بیک ورلڈ کہہ رہا ہے تو کوئی مولوی کو دہشت گرد کہہ رہا ہے لیکن دنیا والوں ہماری ایک طرز کو یاد رکھنا ہم زندہ ہوں یا مر جائیں یاد رکھنا تم دل کھول کے گالیاں دے دو ہم نہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ اسلام کو چھوڑیں گے نہ جہاد کو چھوڑیں گے نہ محمد عربی کی داڑھی کو چھوڑیں گے نہ رسول اللہ کی پگڑی کو چھوڑیں گے نہ اللہ کے نبی کے قدموں کو چھوڑیں گے نہ صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑیں گے جاؤ گالیاں دو یا گولیاں برساؤ تمہیں وقت بتائے گا کہ ہم اپنا رستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جس کی مرضی آتی ہے یہاں ہمارے دیہاتی مسلمانوں سے لے کے شہری تک صبح اٹھتے ہیں اور برش اٹھا کے چہرے پہ شروع ہو جاتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے موت آتی ہے بتاؤ مسلمانوں کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے کیا آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پہ اترا کرتا تھا فرشتے قطارے لگایا کرتے تھے کیا اس شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے کیا تمہیں نبی سے دشمنی ہے کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا کیا شلوار ٹخنوں کے کے اوپر کر لیتے کسی کو موت آ جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا صرف شیطان نے ہمیں بھڑکایا ہم نے نبی کا رستہ چھوڑا تو دنیا کو کہنے کا موقع ملا کہ داڑھی والے پاکستان میں ایک فیصد ہے کیا ملتا بزرگوں کم از کم نبی کی شکل تو اپنے پاس رہنے دیتے آقا مدنی کی سیرت تو رہنے دیتے کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا اور خدا کی قسم داڑھی والوں سے تو جنت کی ہونے بھی پیار کرتی ہیں تم کہتے ہو رشتہ نہیں ملتا آؤ میرے پاس میں تمہیں خط دکھاؤں گا برطانیہ جہاں جانے کے لیے آج ہمارے نیک بد سب مرے جا رہے ہیں وہاں کی بچیوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ ہماری شادی کسی مجاہد سے کروا دو کسی داڑھی والے سے کرا دو کسی پگڑی والے سے کرا دو اور خدا کی قسم داڑھی میں حسن ہے داڑھی میں شان ہے مشرق ہمیں مارتا تھا ہمیں درد ہوتا تھا مگر ہم روتے نہیں تھے جب اس منہوس نے داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو ہماری چیخیں نکل جایا کرتی تھی اس داڑھی کو کیا سمجھو تم تمہیں تو کینچی لے کے اسے چھوٹا کر کے مزہ آتا ہے کہ بیوی کی نظروں میں اچھے بنیں گے اور لوگوں نبی نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے کہاں جاؤ گے کیا تمہیں میرے نبی کی شکل سے نفرت ہے اور نبی کے روزے بنا بنا کے محبت کی ناطے پڑھنے والوں نبی نے تو تمہاری خاطر لو لوہان ہو کے دیکھا تھا نبی نے تو تمہاری خاطر اپنا چہرہ زخمی کرایا راتوں کو سوئے نہیں اللہ امتی امتی کہتے چلے گئے امت والا تمہیں نہ نبی کے کپڑے اچھے لگے نہ نبی کی شکل اچھی لگی ہر کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے میں کہتا ہوں کتے کو زبان مل جائے وہ بھی اس انگریز کی شکل پہ نفرت بھیجے گا لانت بھیجے گا جس کی شکل تم آج بناتے ہو آج انگریز آدھن کہ مسلمان باندر کڑے جی میں مرضی نچاؤ ان کو آپ اپنے شرطیں لگا لگا کے کہتے ہیں دیکھو ماں مسلمانوں کو کیسے نچائیں گے ایک انگریز اپنی پینٹ پھاڑ کے آ گیا گھٹنے سے اگلے دن مسلمانوں نے بھی پھاڑ لی کہ شاید فیشن بدل گیا ہوگا انگریز کی پینٹ کپڑا تنگ ہوا مسلمان نے بھی ٹائٹ پینٹ پہن لی انگریز کی پینٹ میں ہوا بھری اس نے بھی بیگی پہن لی اس بدبخت نے لمبے بار رکھے اس نے بھی کھینچ لیے اس نے چاروں طرف سے مدا کے پیالہ بنایا اس نے بھی بنا لیا اور لوگوں نبی کی شکل کو دیکھو نبی کے چہرے کو دیکھو اور کیا کمی ہے میرے آقا مدری کی شکل میں آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابوں میں آیا سبحان امن سیا الرجال جانا پاک ہے وہ جس نے مرد کو داری دے کے حسین بنایا ہم نے کہا فرشتوں تم کہتے رہو ہم تو چہرہ مونڈ کے جائیں گے سویرے دا ٹائم ہوندے برش اس طرح ہاتھ سے نبی دی سنت تھی گئی نالی دے پیشاب نال گھر تے جادو تھی گئی پریشانی آ گئی ہے دل کو سکون کہہ لی اور تو نبی دے دے دے دل تے خنجر چلا سمجھ کہ تیرے کو سکون مل گئی تھی مسلمان سب سے پہلے تو نے ظلم کا آغاز کیا ورنہ میں اس آسمان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں چلا جو ہم سے لڑ سکے کسی مشرق ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو ہم پہ حکومت کر سکے کسی کافر نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ہم پہ میزائل چلا سکے دنیا والوں مجھے چھوٹے ہوئے ایک سال ہوا انڈیا کے چودہ سو بانوے فوجیوں کو واقع جان کر چکا ہوں الحمد للہ مسلمان کی موت آئی بھائی کی موت آئی جیش محمد مسلمان سب سے پہلا ظلم خود تو نے اپنے اوپر کیا تو نے اپنی بیٹی کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے رکھا تاکہ ہندو بھی تیرے گھر میں گھس کے تیری بیٹی کے سامنے ناچ سکے ہے مر جاتا اپنی بیٹی پہ یہ ظلم کرنے سے پہلے کہ تیری بیٹی کے سامنے امیتابھ بچن آ کے ناچے گا تیری بیٹی کے سامنے سچن تندولکر اپنی پینٹ پہ گیند رگڑے گا تیری بچی دیکھے گی تو یہ ظلم کرنے سے پہلے مر گیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کیا بچا ہے آج ہمارے دامن میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ہے میں کہتا ہوں مسلمان تو صرف بزدلی دلی سے توبہ کر لے اس مندر کو میں گرا دوں گا انشاءاللہ ہر شخص کو مسلحت مسلحت مسلحت ہر شخص کے دل میں زندہ رہنے کا شوق اور کیا میں اور تم زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں یہ زندگی امتحان ہے جتنا جلدی ختم ہو کے شہادت کا تاج مل جائے تو سب سے بڑی شہادت ہے میرا حذیفہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے مسلمانوں تم نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا تم نے اپنے چہروں پر سے نبی کی سنت کو دبا کیا تم نے حرام کھا کھا کے اسلام کا بیڑا گھر کرنے کی کوشش کی تم نے علماء کے خلاف رچ رچ کے ان لوگوں کو رسوا کیا تم نے مجاہدوں کو دہشت گرد سمجھا مگر میرا وہ حذیفہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے بابری مسجد کے قریب پہنچا وہاں مندر بنا ہوا تھا گاڑے مار مار کے رونے لگا اللہ میں جوان ہوں میری جوانی کا کیا فائدہ مسجد پہ بت رکھے ہوئے ہیں اللہ میرے جسم میں طاقت ہے اس طاقت کا کیا فائدہ کہ میں مسجد کو آباد نہیں کرا سکا پاکستان میں فون کرتا ہے ہم نے پوچھا کیا حال ہے رونے لگا کہ اماں شکوا کر رہی تھی بابری مسجد شکوا کر رہی تھی ہم نے کہا کیا چاہتے ہو کہا اماں بیٹا مانگتی ہے بابری مسجد حسفہ مانگتی ہے مجھے اجازت دے دو میں نہیں کہہ سکے گا کہ حضور کی امت ختم ہو گئی جب شہادت کا وقت آیا دو دن پہلے خیر پور سندھ میں اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا چھ فٹ لمبا بیٹا آ رہا ہے اما کے سر پہ تاج رکھ رہا ہے اما روتی ہوئی اٹھ گئی عالم کے پاس گئی کہ تعبیر دے دو عالم چپ بیٹھ گیا ادھر سے خبر آ گئی کہ اس نے ماں کے سر پہ شہادت کا تاج رکھ دیا لوگوں لوگوں تم سے اور کچھ نہ ہو سکا کم از کم ان مجاہدین کی مخالفت تو نہ کرتے کوئی آج ان مجاہدوں کو انڈیا کا ایجنٹ کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی ان کو حکومت کا اعلی کار کہتا ہے کوئی ان کی گاڑیاں گنتا ہے کوئی ان کے بینک بیلنس چیک کرتا ہے خدا کی قسم یہ تو شہادتوں کے لیے جی رہے ہیں ان کے نزدیک گاڑیاں گدے جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی انہیں اس زندگی سے کیا لینا دینا یہی آج تمہارے محافظ ہے یہی آج تمہارا دین ہے یہی آج تمہارا ایمان ہے اگر یہ نہ ہو بتاؤ قرآن کی تو پہ عمل کرنے والا کون ہوگا بس کرو ان ناروں کو بہت سنے ہیں نعرے کوئی عمل کے لیے بھی تو تیار ہو خدا کے لیے ساری قوم بستر پہ سو گئی ہر شخص کو نوٹ گننے اور عمر میں برکت عمر میں برکت عمر میں برکت بس زندگی دے دے اللہ غلامی والی ہو جیسی ہو دین ہو ایمان ہو بس زندہ رہے پھر ناک میں ایکسیجن لگے پانچ چھ نرسیں اوپر کھڑی ہو دائیں بائیں سے انجیکشن ٹھکے اور مرے اللہ شہادت نہ دینا کیونکہ شہادت میٹھی موت ہے ہم اس کے اہل نہیں رہے مسلمان تجھے تو رب سے ملنے کا بھی شوق نہیں رہا ہم کہنا شہید ہو کے رب کی زیارت نصیب ہوگی لوگ کہتے ہیں یہ شہید مسکرا کیوں رہے ہوتے حذیفہ کی بھی تصویر آئی ہمارے ہاں جیش میں تصویروں کا رواج نہیں ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ وہ وہاں انڈیا والوں نے کھینچ کے بھیجی تو مسکرا رہا <laughs> مسکرا رہا ہے کہتے ہیں شہید مسکراتا کیوں ہے گولی لگتی ہے درد ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو خوف آتا ہے فرمایا ذرا قرآن میں سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو ان عورتوں نے کہا تھا زلیخا کو جس کا نام زلیخا مشہور ہو گیا کہ تو یوسف پہ عاشق ہو گئی اس نے کہا ذرا کہ تم بھی دیدار کر لو بٹھا دیا ہاتھوں میں چھری دے دی پھل دے دیے حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا نکل کے آؤ حضرت یوسف کے جمال کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی اس جمال کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کٹنے کا درد نہیں ہوا اور شہید جب جا رہا ہوتا ہے تو یوسف کے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے یوسف کو حسن دیا اس کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اسے کیا پتا گولی کہاں لگی گولا کہاں پھٹا اسے کس چیز کا درد ہوگا اسے تو مزہ آتا ہے اور ایسا مزہ آتا ہے جو جنت کی حور میں نہیں ہے جو جنت کے دودھ میں نہیں ہے جو جنت کے شہد میں نہیں ہے اٹھاؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اور بخاری کے نام پہ لڑانے والوں بخاری کی ان حدیثوں کو بھی پڑھا کرو آ کے جن میں شہادت کے فضائل کا تذکرہ ہے کہ اللہ جنتیوں سے پوچھے گا اور کوئی واپس جانے کے لیے تیار ہے سارے جنتی کہیں گے نہ صحیح نہ صحیح ہم نہیں جاتے ہم نہیں جاتے شہید کہے گا اللہ دس بار بھیج دے تاکہ وہ شہادت کے وقت جب گولی لگی تھی مزہ آیا تھا وہ مزہ دوبارہ چک کے آ جاؤں کیونکہ جنت میں آ کر بھی وہ مزہ بھولا نہیں ہے عاشق کے لیے کٹنے کا مزہ اور کوئی مجلو سے پوچھے جب لینا کے لیے پتھر کھا رہا تھا تو کتنا سکون مل رہا تھا اور کوئی شہید سے پوچھے جب وہ رب کے لیے تیر کھا رہا ہوتا ہے تو کیسا سکون ملتا ہے اسے ایک بار مشرقوں نے ہمیں پکڑ کے ساروں کو خوب دھنائی کی کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے ڈنڈا تو کوئی ادھر سے سلاد تو کوئی ادھر سے لات کوئی مکہ منہ پھٹ گئے چہرے سوج گئے ہاتھ کالے ہو گئے وہی مشرق جن سے بڑے خوش ہو کے کہتے ہو کہ ہندوستان میں جہاد نہیں ہے کشمیر کا جہاد کچھ نہیں ہے وہ مشرق اصلی روپ میں آتا تھا سب کو مار مار کے پھینک دیا کسی کی آدھی سانس آ رہی ہے کسی کی پوری سانس آ رہی ہے منہ سے خون ٹپک رہا ہے ناک سے خون دے رہا ہے ہاتھ جب روٹیوں کی طرح سوجے ہوئے ہیں اور رانے اور پنڈلیوں کا رنگ بھونی ہوئی کلیجی کی طرح ہو گیا ہے اسی حالت میں تیمم کر کے نماز عشق ادا کر رہے ہیں سیدوں سے نماز پڑھ رہے ہیں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میں نے کہا یارو تمہیں ایک شیر سناتا ہوں سارے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے کوئی بازو پکڑے ہوئے کوئی ٹانگ پکڑے ہوئے کوئی منہ پکڑے ہوئے میں نے کہا ایک شیر سناتا ہوں شاید تمہیں بھی سکون مل جائے مجھے بھی سکون مل جائے سب نے کہا ضرور سنائیے میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو دل کو تائف کے پتھر یاد آتے ہیں سارے ایسے مسکرانے لگے جیسے کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں سب کو آقا مدنی کے جسم پہ لگے ہوئے پتھر یاد آئے تو اپنا درد کنکریوں کی طرح بکھر گیا میرے آقا کے پتھر بھی شاید کاش ہمیں لگ جاتے لوگوں آقا مدنی کی محبت کا نام لینا آسان ہے تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی کا تانا سہ لو اگن داڑھی رکھوں لوگ سوفی اکھے سن مولوی اکھے مندے کٹے سن مزاقہ اڑے سن صحابہ نے تو نبی کے چہرے پہ سے اپنے ہاتھ پہ اسی اسی تیر برداشت کر لیے تھے تم سے دو تانے بھی برداشت نہیں ہوتے تم سے دو باتیں بھی برداشت نہیں ہوتی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مشرق میرے کمرے میں آیا آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں تشدد شروع کر دیا اور مجھے ایک کاغذ دیا کہ یہ پڑھ کے سناؤ کچھ ہندی الفاظ کچھ اردو الفاظ سب ساتھی دروشری پڑھتے رہیں کوئی ہلن آپ نہیں دے گا اس مشرق نے ہندو بت پرست اس زمانے کے ابو جال کی اولاد اس نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ یہ پڑھ کے سناؤ ساتھ ساتھ مکے لاتے جو اس کے بس میں آتا تھا بزدل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بے بس ہاتھ اٹھاتا ہے جب میدان جنگ میں ہمارے مجاہد گولی چلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہندو فوجی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا مقابلے پہ دوڑتے ہیں ورنہ چند ہزار مجاہد اور کہاں ساڑھے چھ لاکھ آرمی ساڑھے چھ لاکھ آرمی اور دن رات فائر بندی مذاکرات منتیں ہندوستان کے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیسے آزادی ملے گی ہم نے کہا صرف ایک نسخہ ہے آزادی کا ایک نسخہ آزادی کاغذوں پہ لکھ کے نہیں ملا کرتی کہ پہلے دار الحجرت کون سا ہوگا اصلیہ کہاں سے آئے گا لڑے گا کون جب انگریز کے خلاف جہاد ہو رہا تھا ایک عالم نے کتابیں اٹھا کے کہا مولانا قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم العلوم دیوبند کے بانی سے کہ حضرت آپ جہاد جہاد کی باتیں کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر ہونا چاہیے کتابوں میں لکھا ہے طاقت ہونی چاہیے فرمانے لگے ہم نے بھی کتابیں دیکھی ہیں جہاں تک امیر کا تعلق ہے تو آسمان سے نہیں اترے گا یہ حاجی امداد اللہ مکی ہمارے امیر ہیں اور جہاں تک طاقت کی بات ہے تو نبی بھی تو تین سو تیرہ کو لے کر چلے گئے تھے سب کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں تھی اللہ کے فضل سے ہم تین سو تیرہ سے زیادہ ہیں اور پھر شاملی کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کر کے دکھایا تھا قرآن کے اٹھائیس پاروں میں حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ ہے صرف دو پاروں میں تذکرہ نہیں ہے صرف یہی بتایا آزادی کہاں ملتی ہے ایک طرف فرون کا لشکر ہوتا ہے دوسری طرف دریا کی طوفانی لہریں ہوتی ہیں اس کے درمیان میں آزادی کے دیپ جلتے ہیں کب ملتی ہے آزادی جب کوئی قوم رب کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے اللہ اسے آزادی آتا فرما دیتے ہیں جن کو جن کو شہادت کا شوق نہ ہو جن کو مرنے کا طریقہ نہ آتا ہو وہ جانوروں کے بھی غلام بن کے رہتے ہیں مشرکوں کے بھی غلام بن کے رہتے ہیں اس بد نے میں بے بس قیدی تھا پکڑا ہوا تھا زنجیروں میں تھا کبھی لات مارتا کبھی مکہ مارتا کہتا کاغذ پڑھ کے سنا کاغذ پڑھ کے سنا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے چہرے مشرکوں کے تھپڑوں سے بچائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب یہ ہاتھ پڑے تھے اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے دل خون کے آنسر ہوتا ہے اس مشرق پر ہماری بہت سی ادھاریں باقی لوگوں دھوکے میں نہ ہو یہ نہ سوچو کہ انہوں نے وہاں دیوبند کا مدرسہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے محسن بن گئے اور دیوبند وہی کا تھا وہی رہے گا اور دیوبند کی شاخیں کندہار میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے یہ بھی دیوبند کی شاخ ہے انڈیا نے کوئی احسان نہیں کیا کہ دیوبند کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہے ایک بابری مسجد گرا کے ان سے حدم نہیں ہو سکی اس لیے کہ محافظ موجود ہے جان دے کرنے والے موجود ہیں مجاہد موجود ہیں انشاءاللہ دیوبند کی حفاظت کرنے والے بھی زندہ ہیں دیوبند کسی عمارت کا نام نہیں ہے ایک نظریے کا نام ہے ایک عقیدے کا نام ہے ایک مزاج کا نام ہے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہوا کہ وہ اسے نہیں گرا رہے وہ اسے گرا نہیں سکتے انشاءاللہ آسان کام نہیں ہے ایک مسلمان بھی جان دینے والا ہو تو دشمن ختم ہو جایا کرتا ہے آپ میں سے کوئی نیت کر لے آج ابھی میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ میں نے بہت ہاتھ دیکھے ہیں بہت ہاتھ دیکھے ہیں سچے ہاتھ اٹھانے والے بہت تھوڑے ہیں ہم نے مجموعوں میں ہاتھ اٹھوانا چھڑوا دیے کہ اللہ ہر کسی کی جان لینا بھی تو نہیں چاہتا اللہ ہر کسی کو میدان جہاد کی بہاریں دکھانا نہیں چاہتا اس میدان میں منافق کھڑا نہیں ہو سکتا مسلمانوں اپنے ایمان پہ نظر کرو بیوی سے ملنے کا شوق ہر کسی سے ملنے کا شوق ایک اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے تو سارے بھاگ جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے نہیں ملنا اس لیے کہ اللہ تو کچھ نہیں دے گا ہمیں پھر مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے وہی عقیدہ مشرکوں والا کہ مر گئے تو ختم ہو گئے اور مر کے ختم نہیں ہوتے جنت کی بھی استقبال کرنے کے لیے زمین پہ آتی ہے صحیح حدیثوں میں آ چکا ہے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد اللہ اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے پھر یہاں کی یہاں کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتے ہوئے کوئی نہیں پھرے گا یہاں معشوقہ نہیں بنائے گا کہ میں تیرے اوپر جان قربان اور جان تو رب کے لیے قربان ہوتی ہے کسی پیشاب کی تھیلی کے لیے قربان نہیں کی جاتی مسلمان اپنی سوچ کو اونچا کر اپنے مزاج کو اونچا کر اس مشرق نے کاغذ لا کے دیا میں علماء کو بتا رہا ہوں کچھ نرم گوشہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے مشرقوں کے لیے مجھے کہاں پڑھو ساری بکواس لکھی ہوئی تھی اور میری طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ میں یہاں آیا میں نے دیکھا کہ انڈین فوج مسلمانوں کی حمایت میں کام کر رہی ہے مجاہدین دہشت گرد ہے فلاں ہے ہے فلاں ساری بکواس ہے یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے میں نے کہا غلط لکھا ہوا ہے کہنے لگے مولوی صحیح لکھا ہے یا غلط کل کیمرے لائیں گے اور یہ تو پڑھے گا اور یہ ساری دنیا میں تیری طرف سے نشر ہوگی میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا اس بدبخت نے مجھے دیوار کی طرف پھینکا اور میرے منہ پر بوٹ رکھ کے میری داڑھی میں مسلنے لگا برابر میرے چہرے پر وہ اپنا بوٹ مر رہا تھا اور کہتا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا میں نے کہا نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا مسلسل یہ تشدد ایک بد وقت آ گیا اور چہرے پہ ایک چھپڑ مارتا کہتا ماں کو گالی دے دوسرا مارتا ماں کو گالی دے میں نے کہا نہیں دوں گا پورا چہرہ سوج گیا لوگ ہمیں کہتے ہیں انڈیا نے ان کو خود آزاد کر کے بھیجا ہے ناؤز باللہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومتوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ مسلمانوں نہیں تم میں سے کتنوں کے چہرے ان تھپڑوں کی وجہ سے آج محفوظ ہو چکے ہیں کسی مفتر قرآن سے پوچھو کہ سورہ انفال کی کوئی چلتی پھرتی تفسیر بھی ہے یا قرآن الفاظ بن گیا اگر کسی کو پیش کیا جا سکے گا تو انہیں دیوان مجاہدین کو پیش کیا جا سکے گا کوئی آ کے پوچھے کہ مسلمانوں اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ نے کچھ ایمان والوں کی جان مال خریدی ہے یہ ایمان والے صرف کاغذوں میں ہیں یا زمین میں ہیں اگر علماء نام بتائیں گے تو انہیں دیوارے مجاہدین کا بتائیں گے جو رات کو سیدے میں سر رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں اللہ عمر زکنی شہادت الفی سبیلک ربا شہادت دے دے کوئی کسی عالم سے پوچھے قرآن کہتا ہے فلموریاتی قدہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے یہ مجاہدین گھوڑے موجود ہیں یا پرانے زمانے کا قصہ ہے عالم سینا تان کے کہہ سکتا ہے افغانستان سے سری نگر تک سری نگر سے دہلی تک دہلی سے فلسطین تک فلسطین سے چچریا تک یہ مجاہد آج بھی زندہ ہے ان مجاہدوں نے قرآن کو زندہ کر رکھا ہے ایمان کو زندہ کر رکھا ہے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رکھا ہے وہ مشرق تھک گیا مجھے مار مار کے ماں کو گالی دلوانا چاہتا تھا اما کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے تم دیتے ہو جب ماں کے سامنے ٹی وی چلاتے ہو اور ایک غیر مردود کو ماں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو مسلمان تجھ سے یہ توقع نہیں تھی سچی بات ہے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی تو اپنی اما پر بھی ایسا ظلم کرے گا مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی ہم نے تو وہاں بھی الحمدللہ اما کو گالی نہیں دی تھی آج اپنی اما سے کہہ سکتے ہیں اما بہت مار کھائی تیرے بیٹے نے پر تیرے دودھ کی لاج رکھ دی تھی اما تجھے گالی نہیں دی تھی ورنہ کون سا مسئلہ ہے تھپڑ سے بچنے کے لیے دے دیتے گالی آج بھی تو بہت سے لوگ دنیا کے ڈر سے کفر بھی کرتے ہیں نفاق بھی کرتے ہیں جہاد بھی چھوڑتے ہیں ایک اماں بیچاری کہاں گئی بوڑھی اماں پر جس نے اماں کو قرآن کی آیتوں میں سمجھا ہو وہ اما کو گالی نہیں دے سکتا اس کی اماں فلسطین میں بیٹھی ہو یا چچنیا میں وہ اسے نہیں بھلا سکتا اما کو نہیں بھلایا جا سکتا دو مائیں نبی ہمیں دے کر گئے ایک وہ اما جس نے ہمیں جنا اس کے پاؤں کے نیچے نبی نے کہا جنت اور دوسری اماں جو ہماری حفاظت کرتی ہے اور نبی نے اس اما کا بھی تذکرہ فرمایا میں آپ کو دکھاؤں نبی نے اس اماں کا تذکرہ کیا اے نمو ان جنت تحت ظلال السیوف دلال سیوف اور تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے تلوار امنا ہے اس کے سائے میں آ جاؤ گے کوئی تم پہ حکومت نہیں کر سکے گا ہم نے نہ اس ماں کو بھلایا ہے نہ اس ماں کو بھلایا ہے نبی نے اس کے قدموں میں بھی جنت بتائی یہاں بھی جنت بتائی ہے محترم دوستو سمجھو مولوی کے ہاتھ میں اتلیا دیکھ کے کانپ جاتے ہیں مولوی اور اتلیا وہ مولوی نے دیکھا ہے نبی کے پاس گیارہ تلواریں تھی مولوی نے دیکھا ہے نبی بدر کے میدان میں جنگ میں لڑ رہے تھے مولوی نے دیکھا عہد کے میدان میں نبی زخمی کھڑے تھے مولوی نے دیکھا نبی ننگی ننگے گھوڑے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ ہاتھ میں تلوار لیے مدینہ سے باہر پہرا دے رہے تھے مولوی نے دیکھا نبی ہاتھ میں تلوار لیے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے سر پہ جنگی ٹوپی تھی نبی کے بال شانوں کو چھو رہے تھے جب نبی تلوار لے گا مولوی کیوں تلوار چھوڑے گا نبی نے تلوار لی تو میری ہر ماں بہن اما محفوظ ہو گئی ہم نے تلوار چھوڑی تو ہر بیٹی بے بے حرمت عزت ہو گئی اور تلوار نہیں چھوڑیں گے اور دہشت گرد کہتے ہو کہو جب جان جائے گی تب بھی اسلحہ سینے پر رکھا ہوا ہوگا حدیث میں آتا ہے جس نے تلوار اٹھائی اس نے رب سے بیعت کر لی ہے یہ جو جیب میں ہوتا ہے نا پولیس والے گھبرائے نا لائسنس ہے میرے پاس جب یہ جیب میں ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ستائیس گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے ایک ایک میں آتا ہے ستر گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تمہیں تو لوگ کھڈوڑے والا پستول دکھا کے لوٹ کے لے جاتے ہیں اگر اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے خدا کی قسم دنیا میں خدا کے سوا کسی کو سپر پاور کہلوانے کی ہمت ہی نہ ہوتی تم نے اپنے ہاتھوں میں ہل اٹھائے تراتیاں اٹھائی کترے اٹھائے داڑیاں مونڈی کنگھے اٹھائے اور ہجڑے بنے تم اس کو اٹھا کے دیکھو خدا تمہیں ایسی عزت دے گا فرشتے بھی کہیں گے ربا تیرا مجاہد زمین پہ ہے مجھے بھی تو جانے دے تفسیر پرتبی میں لکھا ہے مجاہد جب آتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ بھیج ایک ہزار فرشتے وردی پہنے جبرائیل کے ساتھ آ جاتے ہیں زمین پہ اور ان مجاہدوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہوا ہے آج تو کوئی کوئی اللہ کے لیے روپیہ بھی نہیں دیتا ایک ایک بوری بڑی مشکل سے نکل رہی تھی یہ جان دینے کے لیے پھرتے ہیں کچھ دیکھا ہے ان دیوانوں نے کچھ سوگا ہے ان دیوانوں نے خدا کی قسم یہ اس امت کی شان ہے اگر یہ نہ ہو دین کتابوں میں رہ جائے گا اور صحابہ کی طرز دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی رہیں گی وہ وہ کافر مجھے کاغذ دے کے کہتا ہے کہ رات پوری ہے سوچ لینا صبح تمہیں کیمرے کے سامنے یہ پڑھنا پڑے گا انسان کتنی مار کھا سکتا کتنی مار کہتے ہیں کہ ہماری پولیس نے کسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ یہ درج تھا کہ دمبا جو ہے نا دمبا جانتے ہیں آپ لوگ سارے گھٹا دمبا کہیں کو ٹکر مارتے بھاج گئے کو گرفتار کرنے اب افسر نے لکھ دیا فوراً ایس ایچ او صاحب نے ایس پی نے آئی جی نے دمبے کو گرفتار کرو پولیس والے کے دمبا تو نہیں ملا ہاتھی کو پکڑ کے لے آئے اور ہاتھی کی وہ دھنائی کی وہ دھنائی کی کہ تو دمبا ہے وہ کہتا نہیں میں ہاتھی ہوں مار مار کے آخر اس نے لکھوا لیا کہ میں دمبا ہوں جب آدمی کو مار لگے تو ہاتھی بھی کہتا ہے میں دمبا ہوں جب پولیس والے دھنائی کرتے ہیں تو پھر اللہ معاف کرے پھر مقتول کا کہے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں قاتل ہوں پرچے کٹ جاتے ہیں افسر کے پاس ہاتھی کو لائے حضور دمبا آ گیا اس نے کہا یہ دمبا کہاں ہے کہتا جی اس سے پوچھے اس سے پوچھا بھائی بابا تو کون ہے آدھے میں دمبا ہاتھ دمبا ہو تو ہاتھی ہے تیری اتنی بڑی سونڈ ہے اتنا نہ صحیح نہ گنو میں پکا دمبا ہاں بس یہ پولیس کی حالت نہ کرو کسی پہ ناجائز تشدد لوگوں اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرو کسی میں طاقت ہے تو وہ اسلام کے لیے استعمال کرے اور گلی کوچوں میں بدماشی کرنے والوں اور اپنی اپنی زمینداری پہ ناز کرنے والوں آؤ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے مجاہد بن کے میدان میں آؤ میں تمہارے پاؤں دھو کے پیوں گا ورنہ تمہاری مونچھوں کے تاؤ سے میں تمہیں بدماش ماننے کے لیے تیار نہیں تم نکمے ہو تم تو پولیس کے دو جوتے نہیں کھا سکتے ایک پکڑا جائے نا پورا گروپ پکڑوایا ہوتا ہے ہمارے مجاہدوں کو دیکھو مارے کھا کھا کے شہید ہو گئے اپنے کسی ساتھی کو نہیں پکڑواتے وہاں پر ہمت ہے استقامت وہ بد کہہ کے چلا گیا میں سجدے میں گرا میں نے کہا اللہ ساری زندگی میں نے جہاد کی تائید میں باتیں کی صبح یہ بیان پڑھوں گا بیان میں پڑھ رہا ہوں گا کہ مجاہد گندے جہاد گندا اللہ مائیں بہنیں سنیں گی وہ بھی روئیں گی بچے سنیں گے وہ بھی روئیں گے اور اماں بھی روئیں گے اللہ میں ساری امت کا دل دکھاؤں گا جہاد کی مخالفت تو کفر ہے جہاد کے خلاف بولنا تو نفاق ہے اللہ میں اپنی زندگی میں نفاق کروں گا ربا تو مجھے موت دے دے موت کا سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر میں کیا کروں میرا ایمان خطرے میں کتنی مار سہلوں گا آخر گوشت پوش کا بنا ہوا ایک کمزور سا انسان ہو کتنے ڈنڈے سہوں گا بجلی کے کتنے کرنٹ برداشت کروں گا آپ یقین کرو ساری رات موت مانگتے گزر گئی آج پورے ہندوستان کی یہی حالت ہے وہاں کے علماء کو حق نہیں بولنے دیا جاتا تشدد کیا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں پہ تشدد کیا جاتا ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کے آزادی کا رستہ جہاد اختیار کرے اس زندگی کی بھیک کے طور پہ بز دلی کو اختیار کرنا جائز نہیں مگر یاد رکھنا کبھی جہاد کے خلاف ذہن میں مت لانا کشمیر کا جہاد شری جہاد ہے افغانستان کا جہاد شری جہاد ہے ہندوستان کا جہاد شری جہاد ہے کوئی روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہا سارے جانے دے کے اللہ کے لیے کر رہے اور یہ مسلمانوں پہ فرض یہی بات میں آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا تھا میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی دو تین دن سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے یہ ساتھی شہید ہو گئے اللہ آپ میں سے ان جیسے پیدا کرتے ایسی خدا نے ان کو صفات دی تھی کہ اگر میں بیان کروں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں پھر اللہ ایسو ہی کو تو قبول کرتا ہے ہم جیسے تو پھر رہے دھکے کھاتے ہو اللہ ہر کسی کو قبول نہیں کرتا شہادت کے لیے قبریں آباد ہو رہی ہیں تو آپ سارے جہاد کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ بغیر جہاد کے موت آئی تو منافقت کی موت ہوگی یاد رکھنا حدیث میں آیا ہے سفید داری والے بزرگوں زندگی ختم ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ جہاد میں حصہ ڈال لو اتنا ڈال لو کہ اپنے بچوں کو بھیج دو امریکہ جائے بیٹا تو بابا خوش پھرتا ہے کہ بیٹے کا مستقبل بن گیا پیسہ کماتے دیں گے ناسی صحیح اور اگر جہاد میں چلا جائے تو میں تو خوش ہوں دی ماں بیمار ہے واپس بھیج دو ان بیمار ہے میں ویسے مطمئن ہاں۔ اللہ اکبر صحابہ کی عورتیں تو اپنے ایک ایک دن کے بچوں کو اٹھا کے لاتی تھی کہ آقا ان کو لے جائیے کسی بجاہد کے ہاتھ کی ڈھال تو بن جائیں گے میں شہید کی اما کہلاؤں گی مسلمانوں ہماری آئندہ نسل کا ایمان خطرے میں ہمارے گھروں سے کافر زانی شرابی پیدا ہو رہے ہیں دین کے دشمن نبی کو گالیاں دینے والے پیدا ہو رہے ہیں آج توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرو گے انشاءاللہ گناہ کرنے سے کچھ ملتا ہے حرام کھانے سے پیٹ بھرتا ہے زنا کرنے سے شاوت ختم ہوتی ہے قیامت کے دن شرم گائے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی زانیوں کی اور حرام خوروں کے پیٹ جو ہے وہ گھروں کی طرح کمروں کی طرح بڑے ہو جائیں گے اندر سانپ بچھو پھرتے ہوں گے آج سے سب گناہوں سے توبہ کر لو بلیڈ سیفٹی کینچی سارے گناہوں سے توبہ داڑھی رکھو گے سارے انشاءاللہ سونے تھی ویسو ان سونے سونے مدنی شکل بنے دوں تو سونے تھی ویسو ان شاء اللہ ببر شیر لگ سو چہرے اوتے نور آ ویسی ان رکھیں گے سارے داڑھی یہ جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ان میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون آج کے بعد اس طرح کینچی ہر چیز سے توبہ ماشاء اللہ تیار ہو انشاءاللہ نہیں کٹواؤ گے نا سارے کو مائیکل جیکسن پہ لانت ہے انگریز کی شکل پہ لانت اور نبی کی شکل پہ رحمت ہے ہماری شکل کس جیسی ہوگی آج کے بعد پکی بات ہے نا ہاں انشاءاللہ گھر سے ٹی وی نکالو گے پکی بات ہے نکال کے پھینک دو اس مردود کو جہاد کی ٹریننگ کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ سارے جاؤ گے بندوق چلانا سیکھو گے مسجدوں کا تحفظ کرو گے اور اس اس مدرسے کی بھی خدمت کرو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سب کی دعا ہو جائے آپ نے اچھا جہاد کی نیت کی سارے کھڑے ہو گئے دعا دعا کے بعد جتنے جہاد کی نیت کی فوراً بیٹھ جائے جاؤ ایک منٹ کے اندر آج نظم و ضبط کا ثبوت دیں جس نے جہاد کی نیت کی اللہ کو راضی کیا وہ بیٹھ جائے فوراً فوراً فوراً کوئی کھڑا نظر نہ آئے ڈسپلن دکھائیں اسرائیل کی عورتوں نے بھی ٹریننگ کر لی ہے اتنا تو اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو کہ فوراً بیٹھ جاؤ سارے دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ اپنی جھولیاں بھر کے جائیں گے انشاءاللہ آج اسلام کے سپاہی بن کے جائیں گے انشاءاللہ کل تک اگر لاڈ منہ کالے یا میں کالے کہتا تھا کہ مسلمان کا بچہ میرا بن گیا آج کے بعد سارے کہیں گے کہ نبی کا غلام واپس نبی کے پاس چلا گیا ہے صحیح ہے نا الحمدللہ للہ ڈسکو نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہیں جینز کی پینٹ پہن کے آئے اور گھر گئے تو واپس پگڑی باندھ کے آئے ہلکی ہلکی داڑیاں میں نے کہا کون ہے کہتے ہیں کہ یہ وہی وہی جینز کی پینٹ پہننے والا کہتا ہے میری جان وقت ہے اللہ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ کے نوجوان آ کر تائی بو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انگریزوں نے داڑیاں رکھنا شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تم بھی رکھو گے انشاءاللہ شاء آ سارے دیکھ لو اس گاڑی کو اچھی طرح سے نمبر یاد کر لو اس کا پھر بعد میں یہ بھی پوچھنا مولویوں کو دی کس نے سارے دعا فرما لیں الحمد لله لله لله رب رب رب العالمين العالمين العالمين الحمد الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آتنا في الدنيا وفي وقنا عذاب النار یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری غفلتوں کو کوتاہیوں کو ذلتوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم نے جتنے بھی نافرمانیاں کی ہیں وہ ساری آج کی اس برکت والی محفل میں جس میں علماء بیٹھے ہیں مشائق بیٹھے ہیں مجاہدین موجود ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہماری ساری مشکلات دور فرما دیجیے ہم آہستہ تیرا بننے کا عزم کرتے ہیں تو ہم سب کو اپنا بنا لے آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذخیرہ بخش بنا دے یا اللہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی زندگی میں خوب صحت و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا کریں ان کے علوم میں عمل میں معرفت میں روحانیت میں برکت ادا فرما دیں دیگر جو مشائق اکابر ہیں یہاں موجود ہیں اس مجلس میں اس مدرسے کے اساتذہ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دے اس کی کفالت فرما دے اس کی آنت فرما دے اس کی وکالت فرما دے یا اللہ اس مدرسے کو محبوبیت مرجائیت مقبولیت عطا فرما دے یا اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے یہاں کے طلبہ میں علم تقوا جہاد عطا فرما دے یہاں کے اساتذہ کرام میں بھی علم تقوا اور جہاد شوق شہادت جیسی صفات عطا فرما دے یا اللہ اس علاقے کے لوگوں کو پوری امت کو اس مدرسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما علماء کی نصرت فرما ہمارے جو دوست احباب ساتھی یہاں کی باہر کی جیلوں میں بند ہیں سب کو رہائی عطا فرما سب کو رہائی عطا فرما فرما یا اللہ سب کو رہائی عطا فرما یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما یا اللہ مجاہدین کی مدارس کی تبلیغی جماعت کی خانقاہوں کی حفاظت فرما دین کے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں ان سب کو ترقی قبولیت اخلاص عطا فرما یا اللہ ہم میں جو گناہ گار ہیں انہیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو بے نمازی ہیں انہیں پکا نمازی بنا جو جہاد کے مخالف ہیں انہیں جہاد کا حامی بنا یا اللہ جو بدکار ہیں انہیں بحیا بنا یا اللہ جو حرام خور ہیں انہیں رزق حلال کی طرف توفیق عطا فرما آئے جو ہم میں سے نبی کی سنت کے تارک داڑیاں منڈوانے والے ہیں یا اللہ ان کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما جنہوں جنہوں نے نے ارادہ کیا ہے ان کو ابھی سے و ثواب عطا فرما یا یا اللہ اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما مجاہدین ہند کی مدد فرما مجاہدین افغانستان کی مدد فرما مجاہدین فلسطین کی مدد فرما مجاہدین چچنیا بوسنیا کوسوو اور البانیہ والوں کی مدد فرما ساری دنیا کے مجاہدین کی حفاظت فرما حضرت امیر المومنین کی حفاظت فرما شیخ اسامہ کی حفاظت فرما جیش محمد اس کے تمام ذمہ دار افراد کی حفاظت فرما تمام علماء مشائق قائدین کی حفاظت فرما ہم سب کے قلوب میں آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل حاضل عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہم آگ پھیلا کے بیٹھے ہیں ہم سب پہ ایک نظر کرم فرما کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں اپنا بنا ہمیں اپنی اپنا بننے کی ہمت عطا فرما ہمیں شوق شہادت عطا فرما ہمیں شہادت جیسی میٹھی میٹھی موت عطا فرما ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما مسلمانوں کو عزت و خلافت عطا فرما کفر کو نیست و نابود فرما یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما یا اللہ ہم نے جو بدنیت ہے ان کی نیتوں کو ٹھیک فرما یا اللہ ہم سب پہ خاص نظر کرم فرما آج ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ہمیں عذاب قبر سے بچا ہمیں موت کی سختی سے بچا ہمیں آخرت کی ذلتوں سے سے بچا ہمیں میدان حشر کے حساب و کتاب سے بچا بے حساب جنت عطا فرما یا اللہ بغیر حساب جنت عطا فرما ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلتوں سے بچا لے آخرت کے عذاب سے بچا لے یا اللہ ہم سب ہاتھ اٹھانے والوں کو پکا مجاہد بنا دے یا اللہ جان مال قربان کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں دین کا محافظ بنا دے ہمیں ایمان والا بنا دے یا اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی کافروں کی جیلوں میں بند ہیں یہاں کے قید خانوں میں ہیں یا اللہ سب کو رہائی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 Ajmain.